نزرک چمن سے دو چار ہے نظرک چمن سے دو چار ہے نظرک چمن سے دو چار ہے نہ چمن چمن ہی نثار ہے چمن چمن سار ہے اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار گل بلے سار ہے اجب اس کے گل کی بہار ہے بہار سار سننے والے عاشقان رسول کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو کلام ہے اس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ نظر ایک چمن سے دو چار ہے یعنی میرے سامنے ایک چمن ہے آمنے سامنے اور یہ وہ چمن ہے جو گلے یہ باغ مصطفیٰ ہے یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن و جمال اور آپ کے اوصاف اور آپ کی دیگر چیزوں کو یہ گویا ہی میرے پیش نظر ہے اور یہ ایک ایسا چمن ہے کہ وہ ہے نا کہ وہ کیا دوسرا مصرا عجب اس کے گل کی بہار یعنی کہ اس باغ کا جو پھول ہے نا اس پر بہار ایسی ہے کہ جو بلبل ہے نا یہ بھی اس کے بہار پر نثار ہے تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان بیان کی جا رہی ہے اس کو بڑے خوبصورت ایک باغ ایک چمن اور ایک پھول اور اس طرح کے انداز سے بیان کیا جا رہا ہے اب اب اس تصور کے ساتھ اس کلام کو سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ مزے کو بھی اللہ نے چاہ تو مزہ آ جائے گا نظر چمن چمن چمن سے دو چار ہے ہے نہ عجب اس کے گل کی بہار ہے بہار گل کل سار ہے صلو الحمد صلہ ہو سل صلہ ہو الحمد لا دل بشر فگار کہ ملک بھی اس کا شکار ہے نہ دل بشر کی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے جہاں کے رشتا ہزار ہے جسے دیکھو اس کا ہزار ہے کہ جہاں کے رشتا ہزار ہے جسے دیکھو اس کا ہزار ہے تھوڑی سی توجہ کریں پہلا مشر پڑھیں نہ دلے بشر ہی فگار ہے یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ کی شان یہ کہ صرف انسان ہی آقا پر نثار نہیں ہے آگے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے یعنی فرشتے بھی ان پر نثار ہیں یعنی صرف بشر اور ملک یہ دونوں کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ صرف انسان ہی اس محبوب کریم پر نثار نہیں ہے بلکہ اللہ کے فرشتے بھی ان کے اوپر نثار ہیں یہ جہاں کے ہجدہ ہزار ہے اب یہ ہو گیا پورا یہ جہاں کے غشدہ ہزار ہے جسے دیکھو اس کا ہزار ہے سل ہوا بلام ہم مد صلہ ہوا بلا ہم صلہ ہوا بھلے بسل سم صلہ ہوا پلا ن ہم مد صلہ ہوا محمد وہ ہے بینی بینی وہاں مہک کہ بسا عرش سے فرش رش بھی نی وہ مہک کہ بسا عرش سے فرش تک وہ ہے پیاری پیاری وہاں مہک وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک کہ وہاں کی شب بے نہار ہے کہ وہاں کی شب بے نہار ہے منورہ کا تذکرہ ہو رہا ہے پڑھیں وہ ہے پیاری پیاری وہاں وہاں چمک کہ کی شبہ یعنی کی رات بھی دن نظر آتا ہے وہاں کی رات بھی دن نظر آتا ہے یہ ہے آقا کا مدینہ سبحان اللہ کہ وہاں کی شب بھی بہار ہے اللہ محمد وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ میں نہ ہو نہ ہو تو باغ ہو سب فنا ہو نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا ہو نہ ہو تو باغ ہو سب فنا وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہی پن ہے جی وہی پن ہے بن سے ہی پار ہے اللہ اللہ محمد صلی علیہ وسلم اس شعر کو اعلیٰ کے ایک شعر سے سمجھتے ہیں آپ نے جب اس شعر پڑھا نا اس شعر کو اعلیٰ کے ایک شعر سے سمجھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان یہ اعلیٰ کا ہی شعر ہے نا جی, جی. یہ کلام یہ علادت کا یہ یہ شعر سامنے رکھیں یہ الادت کا کہ وہ وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں آقا آقا ہے تو تو سب کچھ کچھ نہیں نہیں بھی اب الادت رحمت اللہ تعالی اس شعر میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عظمت و شان بیان کر رہے ہیں کہ یہ یہ باغ ہے تو اس باغ سے سارے باغوں باغوں کو بقا ہے اگر یہ باغ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں یعنی جڑ ہے تو درخت سلامت ہے نا تو الحمد للہ آکا کی رحمت کے صدقے کے ہم سب سلامت ہیں ماشاء اللہ اب اس چمن کا ہو رہا ہے کہ چمن ہے باغ ہے کر رہے ہیں تذکرہ ایک چمن ہے ایک باغ ہے جی، جی۔ اگر اب اعلیٰ گویا کہ اب اب بتا رہے ہیں کہ میں کس چمن کی بات کر رہا ہوں اچھا اب گویا اعلی اعلیٰ کہہ رہے کہ بتاؤں گا پر ایسے نہیں بتاؤں گا اچھا، ایسے نہیں بتائیں گے کیسے بتاؤں گا سنیے بادب جھکا لو سرے ہلا بادب جھکا لو سرے ہلا کہ میں نام لوں گلو باغ کا کہ میں نام لوں گلو باغ کا گل تر امت مصطفیٰ چمن کا پاک تیار ہے چمن کا پاک تیار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگر چلا کو سے ہے سوا گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگر چلا کو سے ہے سوا مگر ابو تیرے ابو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے مگر اپو تیرے اپو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر فیض وجود ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کیسے بخار ہے ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کیسے بخار ہے وہ رضا کے لیزے کی مار ہے وہ رضا کے لیزے وہ رضا کے لیزے کمار ہے کے ادو کسی نے گار گئے سا کے سے مار گئے کے ادو کسی نے گار گئے کس چارا چوئی کا بار ہے کہ یہ بار بار سے سار ہے کسے چارا جوئی کا بار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے وہ یہ ہے نا وہ سمن وہ سو سنو یا سمن کیا ہے وہ بڑا پیارا شعر ہے وہ خوبصورت شعر ہے یہ بھی ایک اور اتنا پیارا وہ اس کا حضرت نے ایک نقشہ کھینچا ہے اللہ علی محمد یہ سمن یہ سو سنو یا سمن یہ بانا رسول بلو نستر گلو گل سر بولا لالا ہرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے بننے کی کوشش کریں باغ ہوتا نا باغ باغ میں یہ سب پھولوں کے اور اچھے اچھے خوبصورت پودوں کے درخت کے نام ہے یہ جو حضرت نے لکھے نا سمن سمن سمبل یہ بنفشا یہ بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں یہ خوبصورت سے جو تو اعلیٰ دیکھتے کہ یہ جو باغ جو ہے نا یہ جو باغ آپ دیکھتے تھے اس میں یہ سارے رنگ برنگی سرخ گلاب اور یہ سارے ہوتے تو یہ خوبصورت باغ بنتا ہے نا تو یہ جس طرح یہ باغ کے یہ خوبصورت پھول ہوتے ہیں نا اس طرح یہ حالت دیکھتے ہیں کہ وہی ایک جلوہ ہزار ہے تو جس طرح باغ میں مختلف پھول ہوتے ہیں نا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی مختلف پیارے پیارے اوصاف ہیں جن سے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا پورا جلوہ بھی ہم مطلب اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ آقا میں یہ بھی ہے آقا میں یہ بھی آقا میں یہ بھی آقا میں یہ بھی ہے کیونکہ یہ پورے باغ کو آلودہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا تو اعلی حضرت نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس انداز سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیا اور وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ باغ میں با ادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گلو باغ کا کھلے در محمد گلے در محمد مصطفیٰ گلے تر محمد گلے تر محمد مصطفیٰ چمن چمن ان کا پاک دیا رہے کہ یہ جو میں جو بیان کر رہا ہوں نا یہ یہ بیان کہ یہ مدینہ منورہ کا میں بیان کر رہا ہوں آقا کے در کا کا بیان کر رہا ہوں کہ ملک بھی اس شکار ہے وہ تو آپ نے فرما دیا یہ جہاں کے ہجدہ ہزار ہے اٹھارہ ہزار اٹھارہ ہزار عالم ہے یہ ہزار اٹھارہ ہزار عالم والا ہو گیا اور جسے دیکھو اس کا ہزار ہے یہ ہزار عربی والا ہزار ہو گیا عربی میں بلبل کو کہتے ہیں ہزار یعنی کہ دو ہزار ہے دونوں کے اعلیٰ پتا نہیں کا کیسے کیسے اشعار اور کہاں کہاں سے الفاظ لا لا کر الحمدللہ عشق رسول کے جام بھر بھر کے پلاتے ہیں غلاموں کو ما